سے

میرے گیا

لشکارا را ہے کہ مدینے کو تو جا رہا میں آ جاتا ہے ہم کو رلا کر تو سنا میرا رو رو کے کہنا مدینے جانے والے جاؤ جاؤ امان اللہ ارے کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا ہمیں جامی سے یہ پیارا مدینہ سہ مدینہ غراش کی آنکھوں کا کام مدینہ پہاڑوں پہ بھی بھی حسن کا دلکش ہے قدرت کے کیسا سوارا نارا مدینہ رنگ پر ہے بہارے مدینہ کے سب جنتیں ہیں سارے مدینہ رگے گل کی جمنا کی دیکھتا ہو مجھے یاد آتے ہیں بارے مدینہ ارے منائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شموروں کے مزار مدینہ ارے مبارک رہے وہ تمہیں دل مبارک رہے اندر تم بس ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ گھر جی، دیکھیے باغ جنت نظر میں ہے نقش نگار مدینہ اور حرم ہے اسے ہر گوالا عالم دل ہو چکا ہے شکار مدینہ میری خاک یارت نہ برباد جائے جائے مر گر کر دے غبارے مدینہ میری خاک یارت نہ برباد جائے بسے مرگ کر دے

ہے جس دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مدینہ اس لیے تار جان سے

جو نہ آیا مجھے جو نہ نام مجھے

نہ کبھی تو صبح پورے پورا والے کیا سو گنگا اس لے گیا کبھی بنگلہ سننا والے کیا

سور گیا مسور گن مسلسل گنار شبری گنگا گنگا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

آمد سوجو آمد سا گا کر کی آؤ بھر ہاں جاتا پیداری امدی بھر خان گا کر درتی آؤں مجھے آمد سا گا کر درتی امدی بھر سا جا

جل بازل سوش بیجنا جنا جل باجے بھاگا جل بادل سوش بیجنا جنا سایا سمندا سا سارا شیجنا جنا سایا سولہ بہار ہاری بھابری گارے ہاری گانے بہار ہاری ریبار گارے ہاری سارے سے سمانا کافی سارے سے سمانا سارے سے سراشے بانا گانا جہاں سر ہے محمد جانے بولو مرحاس سانجل سو بولو بھر ہر سال سانج سوجو سمجھا سال سانک سو لو برہ بال داری کام مرحاب مرحاب مل جگے اسے باہر مل دے گی مل جگہ باہر آیا دیشا دیشیلا ڈرنا گندے باہر آیا دیشا دیشیلا جرنا دل جگنا جارا گے بچہ مچھو بھی ہے جگما جارا گھر بچہ مچھو بھی ہے جن جارا گھر ہے بچہ مچھو بھی ہے یا نوشانا سا نایا نوشان نایا نو شانا سرویا گھومے سکھانا یا چلے جا جا گی ہو تو ہے تجے یا چلے جا جاگے نگی ہو تو کھانا رنگ بنیام میں رنگے بدلا بدلا بدلا میں میں رنگے رنگے جانا آمی نے بھاڑا بھاڑا بیٹی چھکے جھنڈا آمی نے بھاڑا بھاڑا بیٹی چھکے جھنڈا آمی نے بھاڑا بھاڑا بیٹی چھکے چند سولہ سر راری راور شولہ شراری ری رام سولہ سر راری روشن شروع سے درویہ میاں تیری چمک چمک سے چالم ہے میرے بیرے بھی چمکا میرے بیرے بیڑی چمکا میرے بیرے بیڑی چمکا میرے بیرے بھی چمکا میرے بیرے بیڑی چمکا میرے بیرے بیڑی چمکا میرے بیرے بھی چمکا میرے بیرے بھی چمکا میرے بیرے چمکا شہشا چونی جام سے سالم شانہ میرے چم جام سے جاما شام تیری چمک جام سے سالم شام جامہ تیرے چم جام سے ساری چمک چمک سے مجم سے سالم شام رام میرے میرے بھی چمکا میرے بھی چمکا چمکا میرے میرے بھی چمکا کا سب گائے ہمارے میرے نسی میں جاگے دل گائے ہمارے میرے نسی میں جاگے دل گائے ہمارے میرے نسی میں جاگے خوشی دلی میں چمکا خوشی دشی وہ چمکا جانا سے سارے رابے جی نئی جانا سے سم کا جلانا سیوا چھ کا نا سواجم کا جنیا نا سیوا شادی شادی لچی ہے بجتے گے شادی جانے شادی لچی منجی ہے بچتے ہیں شادی جانے شادی گاد بناو ڈھولا ڈھولا بناؤ ڈھونڈا دھولا بناؤ ڈھونڈا دھولا بناؤ ڈھونڈا بھولا بناؤ ڈھولا گرش دے بلا گانا دیوا سارے ساری دھینی گالے گا دی بہ سارے ساری دینی گالے گادی گودی سارے گانا چکما جارا گے بچہ مچھا بھی گھیری دل چکما بھی ہے تو جا بھابے ابو سنگھ جی ساما کے تو جب بھابے ابو سنگھ جی ساما بادا کے تو جا بھابے ابو ہی سنگھا سا بارا دے ہاسن کا حصہ سی دے ہمارا حساب سے دے ہمارا حصہ